الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے عیسائی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین آج ہم انشاءاللہ عز و جل سبق نمبر تیرہ کی سطر نمبر بائیس تا سطر نمبر چھبیس تک انشاءاللہ مشق کریں گے لہذا تمام اسرائی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین مدنی قاعدے کا سبق نمبر تیرہ نکال لیجئے انشاءاللہ اس کی مشق ہوگی لہذا خوب توجہ کے ساتھ کامل توجہ کے ساتھ اس کی مشق میں شامل رہیں پیارے میٹھے اسرائی بھائیوں جیسا کہ اس مشق میں یعنی سبق نمبر تیرہ اس میں ہم نے پڑھا کہ تین دندانوں والی شکل کو تشدید کہتے ہیں تین دندانوں والی شکل کو کیا کہتے ہیں تشدید کہتے ہیں یہ تین دانتوں والی علامت ہوتی ہے جو حروف کے اوپر آتی ہے اسے تشدید کہتے ہیں اور جس حرف پر یہ تین دندانوں والی شکل یا علامت ہو اسے کیا کہتے ہیں حرف مشدد حرف مشدد کو ادا کرنے کا طریقہ یعنی جس حرف پر تشدید ہو اسے دو مرتبہ پڑھتے ہیں دوہرا پڑھتے ہیں پہلے وہ اپنے ماں قبل متحرک حرف سے مل کر اور پھر وہ اپنی اصلی کیفیت اصلی حالت اس کی ادا ہوتی ہے جیسا کہ پہلے وہ اپنے ماقبل متحرک حرف سے ملا ات اب وہ اس کی اپنی حرکت تا تا ات تو یہ طریقہ ہے تشدید ادا کرنے کا مشدد حرف کو پڑھنے کا تو جہاں بھی تلاوت کے دوران قرآن پاک میں آپ مشدد حرف دیکھیں تو اسے دوہرا پڑھیں دو مرتبہ جیسے وسم وشمس الرحمن الوی اس طرح تو اس طرح جو بھی مشدد حرف ہے وضحا ولوی الوی وسما تو یہ تشدید صحیح ادا نہیں ہوئی وہ اپنے ماں قبل حرف سے صحیح ملا نہیں یہ حرف پہلے وہ مکمل چونکہ یہ سکون ہے اور سکون کو جماؤں کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ ادا کیا جائے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 نش اب یہاں نون مشدد ہے نون مشدد میں کیا کریں گے غنہ کریں گے نون اور میم جب بھی مشدد ہوں ان میں غنہ ہوگا اور ایک الف کی مقدار ناک میں لے جا کر ظاہر کریں گے ایک الف کی مقدار ناک میں ٹھہریں گے لہذا نون میم مشدد جب بھی ہیں تو اس میں غنہ کریں گے اور نون کے اوپر کھڑا صبر ہے الف مدہ کے قائم مقام ہے لہذا ایک الف کی مقدار اسے کھینچ کر پڑھیں گے شین کے نیچے زیر ہے زیر کو ادا کرنے کا جو طریقہ ہے آواز کو گرا کے معروف طریقے سے ادا کریں گے مگر کھینچیں گے نہیں تو کے اوپر بھی کھڑا صبر ہے اس کو ایک الف کی مقدار میں کھینچیں گے تو حروف مستعلیہ میں سے لہذا پر یعنی موٹا پڑیں گے اسی طرح تا ہے آگے تا کے نیچے زیر ہے تو اسے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف طریقے سے ادا کریں گے مگر آواز کو گھیرا کے اور اس کی آواز تا کو باریک بھی پڑھیں گے لہذا اس بات کا خیال رکھیے گا تو اور تا میں فرق بھی کر دیں ون شاطی ون شاطی تو کے اوپر کھڑا زبر ہے آواز اور منہ کھولیں گے توتی شپا ہونٹوں کو گول کر کے اسے پر نہیں کریں گے بلکہ جڑ زبان اوپر اٹھائیں گے تو خود بخود یہ حرف پر ہوگا ون شاطی ون نجمی ون نجمی ون نون مشدد اس پر کیا کریں گے کریں گے اور جیم ساکن ہے جیم کون سے حروف میں سے حروف ہے قلقلا ماشاء اللہ آپ کو یہ قاعدہ ذہن میں تو اس پر کیا کریں گے کلکلا کریں گے کلکلا کا مانا ہے جمبش یعنی مخرج میں آواز لگ کر لوٹے گی جمبش ہوگی جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی ون نجمی ون نجمی وی کویرت واؤ میں ہونٹ گول کریں گے اور یہ واؤ مشدد ہے لہذا جماؤں کے ساتھ پڑھیں کویرت کویرت متحرتن متحرتن متحا ہا پر کیا ہے تشدید ہے ہا حرف مشدد ہے لہذا دو مرتبہ پڑھیں گے سیرت سیرت یا کو بھی جمع کے ساتھ پڑھیں گے دوہرا پڑھیں گے دو حرف کی یعنی دیر لگے گی اس کو ادا کرتے ہوئے یعنی دو مرتبہ پڑھیں گے سیرت سیرت یزکرو رت رو لال مشدد اس کو بھی دوہرا پڑھیں گے اور کاف مشدد ہے اس کو بھی دو مردوں پڑھیں گے لہذا زال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے زال کو یز زک کا نہیں پڑھیں گے بلکہ یز رک کی راہ کو باریک پڑھیں گے را پر پیش ہے تو راہ کو پر پڑھیں گے یز رک کی نمبر تیئیس لیدبرو یا دال بھی مشدد ہے اور با بھی مشدد ہے لہذا انہیں جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے اس کی تشدید کو انہیں یعنی دوہرا پڑیں گے لیدبرو لیدبرو اور دال با دونوں کون سے عروف ہیں ماشاء اللہ حروف قلقلہ ہیں حروف قلقلہ جب بھی مشدد ہوں گے تو خوب جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے لی ڈبرو لیبرو ور را کو بھی جمعوں کے ساتھ یا کو بھی جمعوں کے ساتھ پڑھیں گے یعنی دو مرتبہ اس کو ادا کریں گے ضروریت رال کو نرمی کے ساتھ ضروریت مزمل مزمل اس کو مزمل نہیں مز جی مز اب زا کو پڑھیں گے مزم مزم آگے مین مشدد ہے تو کیا کریں گے غنہ کریں گے مزم میلو زا کو سختی میں پڑھیں گے سیٹی کی آواز پیدا ہوگی مزم میلو مدس مدس دال حروف قلقلہ میں سے مشدد ہے لہذا خوب جماؤں کے ساتھ اور سا کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے مدس اس کو مدس نہیں پڑھیں گے مدس پیرو علی النبی آئین کو وصف حلق سے ادا کریں گے نون مشدد ہے لہذا اس کو اس میں غنہ کریں گے بی یا کو بھی دو مرتبہ ادا کریں گے یا مشدد ہے علن نبی علن اور اگر اس پر وقف کریں گے تو آخر میں یا کو جمع کے ساتھ نبی اس کو یوں نہیں پڑھے آلن نبی یا بعض پڑھتے ہیں آلن نبی ہا کی آواز پیدا ہوتی ہے یا آلن نبی کھینچ جاتا ہے بلکہ اس کو یہ مشدد حرف ہے تو جب وقف کریں گے تو وقف میں بھی جمع کرتے ہوئے آخری حرف کو ساکن کر دیں گے آلن نبی مشہور آیا تھا نا انَکت یوسل علم النبی یہ طریقہ ہے اس کا ادا کرنے کا علم نبی وقت کے بغیر پڑھیں گے تو علم نبی یسم میں یسمعون سطر نمبر ڈبل بارہ این لیز یس کا من من الطيبات الطيبات تو کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے اس طرح نہیں پڑھیں گے مینت پوائی مینت پوائی یہ ہونٹ گول ہو رہے ہیں بغیر ہونٹوں کو گول کیے اس کی زبر جب ادا کریں گے تو آواز اور منہ کھول کر ادا کریں گے مینت بیتی تو قلقلہ میں سے مسالے میں سے پور پڑیں گے اور پھر قلقلہ میں سے مشدد ہے تو اس کو خوب جمع اس میں ظاہر ہوگا مینو ان پہلا اور آخری نون دونوں مشدد ہیں لہٰذا گنا کریں گے ایک الف کی مقدار اور وا کو پر پڑیں گے وا کے اندر نرمی پیدا کریں گے ان نہ نہیں پڑھیں گے نو وا کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول بھی نہیں کریں گے ان دال مشدد ہیں دال کو اس میں جماؤ خوب جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے مدلو شرفاتی شرفاتی نف فا فہی فا کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے اور فا اور سا دونوں پر کھڑا صبر ہیں ہے لہذا ایک علیفی مقدار دونوں کو برابر کھینچ کر ادا کریں گے شروع فا ساتی شروعاتی شرن یہ را بھی باریک پڑھیں گے اس لیے کہ راہ کے نیچے زیر ہے اس کو شرن نہیں پڑھیں گے بلکہ شر رن سطر نمبر پچیس یو التوابین رب السماوات رب السماوات سم اے پیارے ٹو یار میٹھی اسلام بھائیوں اور میری بدنی چینل کے ناظرین اس قاعدے پر خاص طور پہ توجہ رکھیے گا یہ تو <clears throat> سے اس طرح ملائیں گے کہ تو جو صفت جو پر ہونے کی جو خوبی ہے وہ پہلے ظاہر ہوگی احب احب یعنی سے پہلے ملے گی احب احب احد یہ تا سے مل رہی احب پہلے اس کو پر کریں گے اس آواز کو یعنی تو سے ملے گی اور اس تو کی جو صفت یعنی جو خوبی پر یعنی موٹا پڑھے جانے والے کی خوبی ہے وہ ظاہر ہوگی احب پھر آگے تا کو جب پڑھیں گے تو باریک پڑھیں گے احب تو احب تو جی یہ یہاں پر بھی ادغام کا قاعدہ ہے انشاءاللہ شاء آگے ادغام کا قاعدہ پڑھیں گے تو اس میں بھی مزید وضاحت ہوگی لہذا <clears throat> یہ ادغام ہوتا جان سین کہلاتا ہے اور یہ ناقص ادغام ہوتا ہے ناقص سے مراد یہ ہے کہ تا تا میں سے اس طرح ملایا یا توق و تا میں اس طرح داخل کیا کہ تو کی صفت پر یہ صفت موٹا ہونا اس کی باقی رہی احب تو احب تو جی احب تو احب تو آخر میں تو کی آواز نہیں نکالیں گے تا کو باریک پڑھیں گے احب تو اور یہ میں ناقص اس لیے کہ تو حرف تا سے قوی ہے تو حرف تا سے قوی ہے تو یہ ادغام کا معنی ہوتا ہے داخل کرنا ادغام کا معنی کیا ہے داخل کرنا ہم نے شروع میں پڑھا ادغام کا معنی ہے داخل کرنا تو پہلے ساکن حرف کو متحرک حرف میں داخل کیا جا رہا ہے اب تو جو ہے جو داخل کیا جا رہا ہے وہ قوی ہے اور جس میں داخل کیا جا رہا ہے وہ بنسبت تو کے ضعیف ہے قوی نہیں ہے لہذا جب ایک بڑی چیز چھوٹی چیز میں داخل کرتے ہیں تو بڑی چیز کا کچھ حصہ باقی رہ جاتا ہے باقی حصہ رہ جاتا ہے تو پیارے میٹھے اسرائیم بھائیوں اسی طرح جب تو میں داخل کریں گے تو اس کا ایک حصہ وہ پر ہونے کا جو حصہ ہے جو پر ہونے کی جو خوبی ہے وہ باقی رہ جائے گی وہ باقی رہ جائے گی یہ مکمل ادغام اس طرح نہیں ہوگا کہ توا کی صفت استعلا یعنی صفت جو موٹا پڑے جانے والی صفات ہے وہ بھی ختم ہو جائے <clears throat> ایسا نہیں ہوگا بلکہ توا کو جب تا میں ملائیں گے تو توا کی صفت جو خوبی ہے پر ہونا وہ باقی رہے گی وہ باقی رہے گی مگر آخر میں جب متحرک تا حرف پڑیں گے تو اس کو باریک کر دیں گے احب تو ہی ٹو مگر ہونٹوں کو گول بھی نہیں کریں گے بس سین بھی پورنا ہو بس سطر نمبر چھبیس نخ لو کم نخ کم تبین اب اس میں دال تا میں مکمل داخل ہو گئی یعنی دال جو ہے تا میں داخل ہوئی اور دال تا سے زیادہ قوی نہیں ہے ٹھیک ہے قوی نہیں یعنی اس میں کوئی ایسی موٹائی نہیں یہ پر حرف نہیں ہے یہ بھی باریک ہے تا بھی باریک ہے اور جب ادغام کیا تو دال کو تا میں مکمل داخل کر دیا اب اس کو قد تبینہ نہیں پڑھیں گے اس کو قد تبینہ یعنی تا پڑھیں گے دال کو تا میں داخل کر دیا دال کو تا میں داخل کر دیا اب دال کی کوئی صفت باقی نہیں رہے گی دال نہیں پڑھیں گے بلکہ تا ہی پڑھیں گے یہ ادغام بھی ہے مگر یہ ادغام تام کہلاتا ہے ادغام وہ تھا سین تام کہلاتا ہے یعنی مکمل اور ناقص جو ہے وہ بس جو ہم پڑھ رہے تھے وہ ناقص تھا کہ تو کی صفت جو صفت پر ہونا ہے وہ باقی تھی اب دال کو تا میں مکمل داخل کر دیا تو یہ مکمل ادغام ہے ادغام تام ہے ادام مدا جان سین تام کہلاتا ہے یہ مکمل داخل کیا اب دال کو نہیں پڑھیں گے پت بین پت بین تم ابا کو تا سے ملا دیں گے مکمل یعنی دال جو ہے وہ تا میں ضم ہو چکا داخل ہو چکا اب دال کو دال کی کسی صفت کو کسی خوبی کو باقی نہیں رہیں گے یعنی جب رواں میں پڑھیں گے جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں اس طرح محسوس نہیں ہوگا کہ دال پڑھا جا رہا ہے جبکہ دال ہے اور وہ داخل ہو چکا دال ہے مگر وہ تا میں داخل ہو چکا عبد تم اب اس کو عبد تم نہیں پڑھیں گے عبد تم نہیں پڑھیں گے یعنی اس کو کلکلا کر کے الگ سے پھر تا کو پڑھیں گے ایسا نہیں پڑھیں گے بلکہ دال کو تا میں داخل کر دیں گے عبد تم یہاں یہاں بھی غوا میں مکمل داخل ہوگا اس لیے کہ جو چیز داخل ہو رہی ہے وہ ضعیف ہے اور جو جس میں داخل کیا جا رہا ہے وہ قوی ہے ٹھیک ہے زال کو وا میں داخل کر دیں گے اور نرم پڑیں گے لیمو دخلو اب یہاں ادغام مثلائن میں مسلائن تام ہے یعنی قد داخلو نہیں بڑھیں گے دال کو دال میں مکمل داخل کریں گے قد دخلو قد دخلو خالو زال زال میں مکمل داخل ہوگی عل جی یہ طریقہ اس کو مزید اس کی مشق کیجیے گا پیارے میٹھے اسرائیم بھائی جیسا ہم نے آخری سطر نمبر چھبیس میں ہم نے پڑھا کتنا عبد تم قد تو یہ جو حروف ہیں یہ اس کے اندر داخل ہوئے اور یہ ادغام کا قاعدہ ہے لہذا پیارے میٹھے اسرائیم بھائی یہ ادغام نون ساکن اور تنوین کا ادغام نہیں ہے نون ساکن اور تنوین کا ادغام نہیں ہے وہ انشاءاللہ شاء آگے آئے گا کل کے سبق میں لہذا اب ہم ان شاء اللہ ازل وجل قرآن پاک کی مشق کریں گے لہذا تمام اسرائیل بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین قرآن پاک کے سورہ سورت النصر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 بسم اللہ جاء نصر الله یا إذا شروع میں حمزہ ہے اس کو سختی سے پڑھیں گے ایزا زال کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے کے آگے الف مدہ ہے لہذا ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے جیم کے ساتھ الف مدہ ہے اور الف مدہ کے بعد حرف حمزہ آ گیا لہذا یہ مد کا سبب پایا جاتا ہے انشاءاللہ مدنی قاعدے میں جب مداد کا سبق آئے گا تو انشاءاللہ اس میں اس کی مزید وضاحت ہوگی لہذا اوپر جو لکیر ہے جیم کے ساتھ جو علی سے علیف کے اوپر ایک لکیر ہے یہ علامت ہے مزید کھینچنے کی یعنی ہر مد کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے اور جس کے اوپر یہ لکیر ہوگی اس کو مزید کھینچا جاتا ہے یہاں مد متصل کا قاعدہ ہے لہذا بھائی تین چار الف تک ہم اس کو دراز کریں گے اور آگے نفر اللہ سواد پر جزم ہے سواد ساکن ہے <clears throat> لہذا اس کی آواز ہلے گی نہیں سواد کو پر پڑھنا ہے سیٹی کی آواز میں پڑھنا ہے اور آ پر پیش ہے لہذا راہ کو پر کریں گے آگے ول فتح ول فتح یعنی ہاں پر ہم نے سانس توڑ دیا آواز اور سانس توڑ دیا اور وقف کیا ہم نے ہا کو ساکن کرنے لہذا ہا پر ہی اختتام ہوگا ہا ساکنہ پر آواز اور سانس کا اختتام ہوگا ول یعنی آخر میں ظاہر کریں گے ہا ہا ساکن ظاہر کریں گے اذا اذا جاء نصر اللہ والفتح الناس يدخلون في ہم نے برابر کھینچا سا اور یا گو ڈال گو دین اللہ تو یہاں یا مدہ ہے آگے بھی یا مدہ ہے دونوں یا مدہ ہے تو یا مدا کو ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے فی دین اللہ اف وا جا سا پر جزم ہے لہذا جزم کی آواز ہلے گی نہیں اف اف وا جا نہیں پڑیں گے اف وا جا اف و کامل ادا کریں گے اس کا سکون سرسکون سو اف سا کو ادا کرنے کے بعد پڑھا جا رہا ہے تو وہ کو وہ دونوں ہونٹوں کی گلائی سے ادا ہوتا ہے اب اس طرح نہ پڑھا جائے اف وا جا اف وا وا نہیں پڑھیں گے وا اف وا واؤ کو بھی اس کے مقرر سے ادا کرنا ہے نا جیسے فا کو اس کے مقرر سے ادا کیا کہ اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کا تر حصہ اف جب وہ پڑھیں گے تو اس کے لیے اہتمام الگ کریں گے اور اس کو ہونٹ گول کر کے ادا کریں گے مگر وہ پر صبر ہے ہونٹ کو گول کرتے ہوئے جب حرف ادا ہوگا اس کی جب زبر ادا ہوگی تو آواز اور منہ کھل جائے گا اف وا اف وا جا جی اف وا جا سی وا فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح با پر کیا ہے تشدید ہے اور با حروف کلکلا میں سے لہٰذا اس میں خوب جمع ہوگا فرسد بیہ آگے ہا ہاں، وسط حلق سے ادا کریں گے بیم دی ہے ہاں، وس حلق سے ادا کریں گے بحمدی ربی کا بحمدی دال کو کھینچیں گے نہیں دال کے نیچے زیر لہذا آواز کو گرا کر ادا کریں گے ربی کا وسطر تستا یعنی سکون اور تشدید ان سب کو صحیح اور درست طریقے سے ادا کریں گے جس کی مشق کا سلسلہ ہمارا مدنی قیدے میں بھی چل رہا ہے سر سب بیم ڈی ان اور مددات قرآن پاک کے اندر حسن پیدا کرتے ہیں قرآن پاک کے اندر خوبصورتی پیدا کرتے ہیں اور قرآن پاک کو خوبصورت انداز میں عمدگی کے ساتھ نکھار پیدا کرتے ہوئے صحیح درست طریقے سے ادا کرنے کا حکم ہے لہذا قرآن پاک کو جب بھی پڑھیں تو قرآن پاک کو جو ہے لطافت کے ساتھ خوب عمدگی کے ساتھ خوب نکھار کرتے ہوئے ہر ہر حرف کو علیحدہ علیحدہ اس کے مخرج سے ادا کرتے ہوئے تمام خوبیوں کے ساتھ ادا کرتے ہوئے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کے لطف میں مزے میں جو ہے مزید اضافہ بھی ہوگا اور اس کا ثواب بھی ہے لہذا اللہ جل کی رضا کی خاطر اللہ کے کلام کو صحیح درست طریقے سے اور خوبصورتی کے ساتھ ادا کیا جائے اور خوبصورت جب ہی ہوگا جب یہ تمام قواعد کی پہچان کرتے ہوئے ان پر عمل کریں گے تو ان نے مدات اور دیگر پر اور باریک حروف وغیرہ جو پڑھے جاتے ہیں اس کا احتیاط احتیاط کے ساتھ اس کا اہتمام کرنا یہ خوبصورتی ہے قرآن پاک کی